فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پھر جب ہم نے ان پر یعنی سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی بجز گھن کے کیڑے کے جو ان کی لکڑی کو کھا رہا تھا پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب نہ ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں مبتلا نہ رہتے سامعین ابی سائد کی تفسیر سماعت کیجیے سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر سلیمان علیہ السلام کی موت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے اور یہ بھی کہ جو جنات ان کے فرمان کے ماتحت کام کاج میں مصروف تھے ان پر ان کی موت کیسے نہ معلوم رہی وہ انتقال کے بعد بھی لکڑی کو ٹیکے کھڑے ہی رہے اور یہ انہیں زندہ سمجھتے ہوئے سر جھکائے اپنے سخت سخت کاموں میں مشغول رہے مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں تقریباً سال بھر اسی طرح گزرا جس لکڑی کے سہارے آپ کھڑے تھے جب اسے دیمک چاٹ گئی اور وہ کھوکھلی ہو گئی تو آپ گر پڑے اب جنات اور انسانوں کو آپ کی موت کا پتہ چلا تب تو نہ صرف انسانوں کو بلکہ خود جنات کو بھی یقین ہو گیا کہ ان میں سے کوئی بھی غیب دان نہیں با صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی آپ سال سال دو دو سال یا کم و بیش مدت کے لیے مسجد قدس یعنی مسجد الاقصا میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے آخری مرتبہ انتقال کے وقت بھی آپ مسجد بیت المقدس میں تھے ہر صبح ایک درخت آپ کے سامنے نمودار ہوتا آپ اس سے نام پوچھتے فائدہ پوچھتے وہ بتاتا آپ اسی کام میں لیتے بالآخر ایک درخت ظاہر ہوا جس نے اپنا نام خروبہ بتایا کہا تو کس مطلب کا ہے کہا اس مسجد کے اجاڑنے کے لیے سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے فرمانے لگے میری زندگی میں تو یہ مسجد ویران ہوگی نہیں البتہ تو میری موت اور ویرانی کے لیے ہے چنانچہ آپ نے اسے اپنے باغ میں لگا دیا مسجد کی بیچ کی جگہ میں کھڑے ہو کر ایک لکڑی کے سہارے نماز شروع کر دی وہیں انتقال ہو گیا لیکن کسی کو اس کا علم نہ ہوا شیاطین سب کے سب اپنی نوکری بجا لاتے رہے کہ ایسا نہ ہو ہم سستی کریں اور اللہ تعالیٰ کے رسول سلیمان علیہ السلام آ جائیں تو ہمیں سزا دیں یہ محراب کے آگے پیچھے آئے ان میں جو ایک بہت بڑا پاجی شیطان تھا اس نے کہا دیکھو اس میں آگے اور پیچھے سوراخ ہیں اگر میں یہاں سے جا کر وہاں سے نکل آؤں تو میری طاقت مانو گے یا نہیں چنانچہ وہ گیا اور نکل آیا لیکن اسے سلیمان علیہ السلام کی آواز نہ آئی دیکھ تو سکتے نہ تھے کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی طرف نگاہ بھر کے دیکھتے ہی وہ مر جاتے تھے یعنی شیاطین لیکن اس کے دل میں کچھ خیال سا گزرا اس نے پھر اور جرت کی اور مسجد میں چلا گیا دیکھا کہ وہاں جانے کے بعد بھی وہ نہ جلا تو اس کی ہمت اور بڑھ گئی اور اس نے نگاہ بھر کر سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھا وہ گر پڑے ہیں اور انتقال فرما چکے ہیں اب آ کر سب کو خبر کی لوگ آئے محراب کو کھولا تو واقعی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو زندہ نہ پایا آپ کو مسجد سے نکال لائے مدت انتقال کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسی لکڑی کو دیمک کے سامنے ڈال دیا ایک دن رات تک جس قدر دیمک نے اسے کھایا اسے دیکھ کر اندازہ کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کے انتقال کو پورا سال گزر چکا ہے تمام لوگوں کو اس وقت کامل یقین ہو گیا کہ جنات جو بنتے تھے کہ ہم غیب کی خبریں جانتے ہیں یہ محض ڈھونگ تھا ورنہ سال بھر تک کیوں مصیبت پیٹتے رہتے اس وقت سے جنات گھن کے کیڑے کو مٹی اور پانی لا دیا کرتے ہیں گویا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہا یہ بھی تھا کہ اگر تو کچھ کھاتا پیتا ہوتا تو ہم بہتر سے بہتر غذا تجھے پہنچاتے لیکن ہے یہ سب باتیں بنی اسرائیل کے علماء کی ان میں سے جو مطابق حق ہوں قبول خلاف حق ہوں مردود دونوں سے الگ ہوں وہ نہ تصدیق کے قابل نہ تقدیب کے واللہ عالم زید ابن اسلم رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہہ رکھا تھا کہ میری موت کا مجھے کچھ پہلے بتا دینا ملک الموت نے یہی کہا تو آپ نے جنات کو بغیر دروازے کے ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا اور اس میں ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر نماز شروع کی یہ موت کے ڈر کی وجہ سے نہ تھا ملک الموت اپنے وقت پر آئے اور روح قبض کر گئے پھر لکڑی کے سہارے آپ سال بھر تک اسی طرح کھڑے رہے جنات ادھر ادھر سے دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں آپ کی حیبت کی وجہ سے مشغول رہے لیکن جو کیڑا آپ کی لکڑی کو کھا رہا تھا جب وہ آدھی کھا چکا تو اب لکڑی بوجھ نہ سہار کر سکی اور آپ گر پڑے جنات کو آپ کی موت کا یقین ہو گیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور بھی بہت سے سلف سے یہ مروی ہے وہ اللہ عالم